فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وتكرر الجديدان واستصحب الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين معزز علماء كرام اور میرے بزرگوں اور میرے عزیز دوستو رحمت دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بدن پر ایک تہبند تھی جو بہت پرانی ہو چکی تھی گنجائش اتنی تھی نہیں کہ نیا کپڑا لے کر پہن لیا جاتا صحابہ اکرام کے گھروں کی حالت یہ تھی کہ کھانے کو کچھ نہ تھا ایک خاتون کپڑا بننے کے ہنر میں مہارت رکھتی تھی اس نے ایک چادر بنی اور اس کی کناریوں پر ہلکی سی جھالر بنائی لاچا اور آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ پیش کیا اس خاتون کی خوش نصیبی کے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو شرف قبول مل گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو قبول کر لیا اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور وہ نئی چادر باندھ کر باہر آ گئے ایک صحابی نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر نئی چادر آ گئی تو ان کو دل میں خیال ہوا کہ پرانی چادر مجھے مل جاوے عرض کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنی چادر عنایت فرما دیجئے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے اور وہی پرانی چادر باندھی اور نئی چادر لا کر اس صحابی کو پیش کر دی عنایت فرما دی اس صحابی نے اس نذرانے کو سوراخوں پر رکھا چوما سینے سے لگایا اور گھر کو چلا گیا عشق نبی سے سرشار صحابہ اکرام کو یہ بات اچھی نہ لگی اور رات عشاء کے بعد اس صحابی کے گھر چلے گئے اور کہنے لگے تمہیں شرم نہ آئی اتنے عرصے بعد تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا کپڑا پہنا تھا تم نے وہ مانگ لیا وہ صحابی رونے لگ گئے کہنے لگے کہ بھائی وہ نیا کپڑا تھوڑا مانگا تھا میں نے تو وہ پرانی چادر باندھی تھی اصل میں مجھے خیال یہ آ رہا تھا کہ اگر میں مر گیا اور بارگاہ خداوندی میں میری پیشی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تبرک میرے پاس ہوگا تو شاید اس کی وجہ سے اللہ بخشش کر دے گا میں نے یہ سوچا کہ کپڑے سے بہتر کیا چیز ہوگی جو کفن بن جائے لیکن میں بڑے عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا کپڑا نہیں جب نیا کپڑا آیا تو میں نے مانگ لیا کہ پرانا عنایت فرما دیں گے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کریمی سے جود و سخا کے منبع و مرکز نے مجھے نئی چادر عنایت فرما دی میرے اندر مجال نہ رہی ہمت نہ رہی کہ واپس کر دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمت کی ناشکری ہو جاوے میں نے اس کو قبول کیا اور گھر آیا کہ بچوں کو وسیعت کر دی کہ مجھے اس میں کفنا دینا لیکن تمہارے احساس دلانے پر اب مجھے اور بے چینی ہو رہی انشاءاللہ فجر کی نماز میں حاضر ہوں گا تو چادر تبدیل کرا لوں گا صحابہ اکرام لوٹ آئے رب کی کرنی دیکھیے کہ وہ صحابی فجر میں تو نہ آئے فجر میں ان کا جنازہ آیا اور وہ کفن آحمد اللہ علیہ وسلم کا اظہار تھا آحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا وہ صحابہ جو رات ان کے گھر گئے تھے وہ بے تاب ہوتے تھے بلک بلک کے روتے تھے آحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تم بدر و حنین میں تڑپ گئے تم عہد میں خاک و خون میں لت پت ہوئے تمہارے قریبی رشتے دار کسی کا والد کسی کا بھائی کسی کا بیٹا جامع شہادت پی گیا تم اتنے نہ تڑپے جو آج تڑپتے ہو کیا وجہ ہے اتنا روتے ہو صحابہ اکرام نے روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ اس اس طرح قصہ ہوا تھا ہم اس کے پاس رات لڑائی کر کے آئے تھے یہ کہتا تھا کہ یہ میں نے اپنے کفن کے لیے لیا ہے ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ جانے والا ہے اور یہی اس کا کفن بننے والا ہے یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ ایسا بہانہ ہو کہ میری بخشش ہو جاوے آحمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر مسکرائے کہ کیا خوب بہانہ لے کر گیا ہے بخشش کا اللہ کی بارگاہ میں میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں مقصد بیان کرنا نہیں تھا اسی بہانے کی تلاش تھی یہاں چناب نگر کی کانفرنس میں حاضری ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد آج دوسری مرتبہ ہو رہی اور صرف اسی اس پر آس پر کہ شفاعت کا کوئی بہانہ ہمارے پاس بھی تو ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے جب نغمے گائے جائیں تو ان کے ہم نواؤں میں ہمارا بھی شمار ہو جاوے انیس سو اٹھانوے میں حضرت ابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جب میں آیا چھوٹا تھا مسجد میں ہماری کانفرنس ہوتی تھی اور مسجد میں جتنا مجمع سما جائے سما جائے عصر کے بعد کی نشست مجھے یاد آتی ہے کہ اس وقت ابا جان کو پرچیاں لکھ کے لوگ بھیجتے تھے سوالات کی مجھے یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو اور ابا جان ان کے اسی وقت جواب عنایت فرمایا کرتے تھے مجھے انیس سو اٹھانوے کا وہ قصہ یاد ہے کہ اثر کے بعد جب وہ نشست لگی اور اس میں اعلان کیا گیا کہ آپ اپنے اشکالات اور سوالات خصوصاً قادیانیت اور مرزائیت سے متعلق اور ختم نبوت سے متعلق نزول مسیح سے متعلق ظہور مہدی سے متعلق کوئی مسائل کوئی سوالات کوئی اشکالات ذہن میں ہوں تو وہ لکھ کر بھیج دیجئے جواب دے دیا جائے گا تو ابا جان نے پہلے خطبہ پڑھا خطبہ پڑھ کے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائیوں جیسا کہ اعلان ہوا ہے تم سوال کرو گے پرچی پہ لکھ کے میں جواب دے دوں گا جواب آتا ہوگا تو جواب دے دوں گا جواب نہیں آتا ہوگا تو یہ کہہ کے رک گئے تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر اس کے بعد فرمایا بھائی جواب آتا ہوگا تو جواب دے دوں گا اور جواب نہیں آتا ہوگا تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ ابھی ابھی سجھا دے گا اور تمہیں جواب دے دوں گا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری فجر کا ذکر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری فجر کا فرمایا یہ وصال کا دن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے کہ مرو ابا فل یوسلی بن ناس ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لرستے ہوئے آگے بڑھے ہیں اور رحمت دو عالم خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پہ کھڑے ہوئے ہیں اقامت ہو گئی اور ادھر تکبیر تحریمہ کہہ دی گئی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صف اول میں تھا جب نماز کھڑی ہوئی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا ہے اور جماعت صحابہ کو دیکھا تیئیس سال کی اس محنت کو دیکھا کہتے ہیں کہ نماز میں میں نے اپنی آنکھ کے حاشیے سے اس حجرے کی طرف دیکھا کہ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہے نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں کہتے جب پردہ ہٹا تو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک رہا تھا اور خوشی کی وجہ سے چہرے پر سرخی آئی ہوئی تھی اور مسکرا رہے تھے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیدا کرنے والے کی قسم ایسا لگتا تھا کہ قرآن کریم کھلا رکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو دیکھ رہے تھے جن پر محنت فرما کر ایک اکیلے تنہا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی صدا لگائی تھی اور تیئیس سال میں پتھر بھی کھائے تھے کچرا بھی پھینکا گیا تھا اونٹ کی اوج بھی ڈالی گئی تھی اور گردن میں کپڑا ڈال کر اسے لپیٹ کر گھسیٹا بھی گیا تھا پیچھے اوباشوں کو اور, اور بدماش لڑکوں کو لگا کر آوازیں بھی کسے گئے تھے اتنی محنتوں اور مشقتوں کے بعد اور پھر اتنے سارے غزوات میں اتنے سارے مارکوں میں اپنے قریبی تڑپے تھے خاک و خون میں ملے تھے ان ساری محنتوں کے بعد جو جماعت صحابہ تیار ہوئی تھی اس کو دیکھ کر رسول آخری نگاہ ڈال کر اس پر مسکرا رہے تھے خوش ہو رہے تھے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے صدیوں بعد آیا اس کانفرنس میں عالم برزخ میں اللہ کا نظام ہوگا اللہ کرے ایسا نظام ہو کہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ اللہ مراتی بہو اور حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ اللہ مراتی بہو پردہ ہٹا کر اس جماعت کو دیکھیں کہ جن کے اوپر محنت کر کے یہ جمع غفیر جمع کیا اور اللہ کے سامنے رشک کریں میرے محترم ہم کوئی کام کے لوگ نہیں ہیں میرے بجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں چھوٹا تھا میرے والد نے مجھے مدرسے میں داخل کر دیا ہم گھر گھر جاتے تھے دروازے بجا کر ایک ایک روٹی کسی گھر سے ایک روٹی بندی تھی کسی سے دو جمع کرتے تھے مجھے کوئی یار محسوس نہیں ہوتی اس بات کو نقل کرتے ہوئے ہاں ہم اپنی اصلیت کو یاد رکھنے والے لوگ ہیں اپنی بنیاد کو یاد رکھنے والے لوگ ہیں ہم ہم غلام محمد ہیں اور ابن غلام محمد ہیں ہم خود بھی غلام محمد ہیں اور اور غلام محمد کے بیٹے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی کی, کی باندی کے بچے ہیں ہم نسلی غلام ہیں نسلی غلام ہیں ہمیں اسی دربار سے بھیک ملتی ہے اور ہم نسلی بھکاری ہیں ہمیں کوئی یار محسوس نہیں ہوتی ابا جان فرماتے ہیں کسی گھر سے ایک روٹی بندھی تھی کسی سے دو ہر گھر سے ایک ایک یا دو دو چمچے سالن کے تھے وہ ایک ہی پتیلے میں جمع ہوتا تھا سارا سالن قیمہ ہے سبزی ہے دال سب ایک ہی اس میں اور ہم کھاتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ وہ لوگ صدقے کی نیت سے سے دیتے ہوں گے میں اللہ کہتا ہوں کہ اللہ بچپن میں ہم نے لوگوں کا صدقہ کھایا اور جوان ہو گئے پھر تیرے دین کی نسبت سے جڑ گئے پچھلوں نے بڑی بڑی محنتیں کر کے کام کو بام عروج تک پہنچا دیا انہی کے صدقے کا کام آگے پہنچاتے رہے آخرت میں اگر اللہ نے پوچھ لیا محمد یوسف لدھیانوی کیا لے کر آئے ہو میں کہہ دوں گا بچپن میں صدقہ کھایا تھا جوانی میں بڑوں کا صدقہ آگے پہنچایا تھا مولا آج بھی کسی کے صدقے بخش دے آج بھی کسی کے صدقے بخش دے ہم بھی اسی پر کے انہوں نے جو محنتیں کی ہیں انہوں نے جو محنتیں کی ہیں اس اس کاز کے لیے اپنی صلاحیتیں اپنا ہنر اپنی استعداد اپنا وقت میں کہتا ہوں اپنا گھر بار اپنا گھر بار تک لگایا اور صرف یہاں تک نہیں یہاں تک نہیں اپنی جان تک اس مقصد کے لیے قربان کی ہے ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ان کے صدقے ہم سے کام لے لے ان کے صدقے آگے نجات دے دینا میرے محترم مسلمانوں کو اس دور میں ایک مرتبہ پھر وہ اذیت پہنچی ہے کہ جس سے شدید اذیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہ یہ کہ مغرب نے یہود اور نصارہ نے ایک مرتبہ پھر الحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اپنی خصلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گستاخی کی ہے جس شخص نے گستاخی کی ہے وہ عیسائی شدت پسند ہے اور جس کے ایما پر کی ہے وہ یہودی ہے اور کیلیفورنیا میں رہتا ہے کنسٹرکشن کا اس کا کاروبار ہے پیسہ اس نے دیا کام اس سے کرایا عیسائی اگر دیانت سے کام لیتے اگر دیانت سے کام لیتے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ سلاۃ وسلام ان کے بارے میں یہودی کیا کہتے ہیں میں نقل کرنا بھی توہین سمجھتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام جن کو یہ اپنا خدا کہتے ہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور تین خداوں میں کا ایک خدا کہتے ہیں تمہارے خود تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے خدا کے بارے میں تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے تین میں سے خدا بی بی مریم علیہ تمہارے عقیدے کے مطابق خدا کی بیوی اس کے بارے میں یہودیوں کے الفاظ تو ذرا سنو اور ادھر آ جاؤ کسی مسلمان کی کٹیا میں کسی عاشق رسول کی جھوپڑی میں آؤ آ کر اس کا قرآن کریم اٹھا کر دیکھو پوری سورہ مریم حضرت مریم علیہ السلام کی عزت و ناموس اور ان کی, ان کی عفت و عصمت کے گن گاتے ہوئے نظر آئے گی قرآن کریم پکار پکار کر کہتا ہے فکلی وشربی وقری آئینا فما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحملو قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا عیسیٰ عليه السلام ما كي قود میں وہ بچہ کہتا ہے انی عبداللہ الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي ولدت عيسى یوم مريم اور تھوڑی سی دیانت کا مظاہرہ کرتے اور اس مرے ہوئے ضمیر کو کوئی انجیکشن لگا کر کچھ حیات دیتے اور آ کر دیکھتے کالی کملی والے کی آغوش میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا کیسے تحفظ ہوتا ہے ان عیسائیوں کو تو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا پانی بھرتے ان کے وضو کے پانی سے غسل کرتے لیکن جب غیرت مر جاتی ہے اذا الحیاء ان یہودیوں کی گود میں چڑھ چڑھ کر بیٹھے پیسے کے عوض بثمن دراہم معدودہ ارے تجھے پیسے کی ضرورت تھی تو مسلمانوں کو آواز لگاتا ہم فاقے کر لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے روزے رکھ لیتے ہم اپنے بچوں کے پیٹ پر پتھر باندھ دیتے تمہیں دولت دے دیتے کہ خدا را یہ دولت ہم سے لے لو دنیا جی فتن طالب کلاب دنیا مردار ہے اس کا طلبگار کتا ہے یہ ہڈی تو لے لے ہمیں ہمارے آقا کو ہم گھٹنوں پر گر کے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہیں ہمارے آقا کی شان میں گستاخی نہ کر اس نے گستاخی کی گستاخی پر مسلمانوں کا طریقہ احتجاج مختلف ہوتا ہے اسود عنسی نے گستاخی کی تھی آحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دلمی رضی اللہ تعالیٰ کو خنجر عنایت فرمایا فرمایا فیروز جاؤ جا کر احتجاج ریکارڈ کراؤ ناموں سے رسالت کا حساب لے کر آؤ فیروز دہل میں گئے ہیں ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں ادھر بلاوا آ گیا ہے ادھر سے خبر نہیں آئی ہے آحمد صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ہماری ماں صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ بنت الصدیق صدیقہ کائنات ہماری ماں ہمارے ماں باپ ان پر ان کی عزت و عصمت اور عفت پر قربان ان کی گود میں ٹیک لگائے لیٹے ہیں اور نقاہت سے فرماتے ہیں فاز فیروز فیروز کامیاب ہو گیا فاز فیروز فیروز کامیاب ہو گیا فاز فیروز فیروز کامیاب ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خبر نہیں آئی ادھر جہنم واصل ہویا ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فاز فیروز ہمارے احتجاج کا طریقہ سڑکوں پر نکل کر سڑکیں سڑکوں پر نکل کر نعرے بازی اور اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے لیکن ان کی مہذب دنیا میں ان کی مہذب دنیا میں احتجاج اس طرح کیا جاتا ہے تو ہم نے ان کی دنیا اور ان کی محض نام نام نہاد مہذب دنیا کا لحاظ رکھتے ہوئے اس طریقے کو اپناتے ہوئے احتجاج کیا امت محمدیہ کا بچہ بچہ مرد و عورت جوان بوڑھا ہماری جو ریلی نکلی ہے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا سفید داڑیوں والے بابے لاٹھی لے کر کوئی لنگڑاتے ہوئے منہ میں دانت نہیں ہیں اور نعرے تکبیر لگتے ہیں وہ کہتے اللہ اکبر پانچ کلو میٹر پیدل سفر کیا ہے ایک دن کا نہیں توڑا لیکن اس اس امریکہ کے پیشاب کے قطروں کو پینے والا میڈیا اس اس اس کے کے کے پیسے پر پلنے والا میڈیا انتظار میں تھا کہ کہیں کچھ ہو تو کوئی کوئی املاک نقصان کیا جائے آگ لگائی جائے اس راکھ کے نیچے اور اس دھوئے کے پیچھے ناموں سے رسالت کے مسئلے کو دھکیل دیا جائے چنانچہ ہوا چنانچہ ہوا دشمن ایک دفعہ بظاہر پھر کامیاب ہو گیا اب ہم پہلے یہ کہتے رہے کہ ہم فاقے کر لیں گے ہم پتھر باندھ لیں گے لیکن اگر تمہیں یہ قبول نہیں ہمارا پر امن احتجاج قبول نہیں تو یاد رکھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ایک فرد کے دل میں یہ آواز سننے کو جی چاہتا ہے اندر کی خواہش مچلتی ہے کہ ایک دفعہ گمبد خزرہ سے پھر آواز آ جائے فیروز فیروز کامیاب ہو گیا بند کر دی جائے بند کر دی جائے یہ گستاخی بند کر دی جائے گستاخی ورنہ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ایک فرد میں چاہے وہ بچہ ہو یا بڑھا اس کی ذات میں اس کے جسم میں ایک روح بستی ہے اس روح کا نام ہے ناموں سے رسالت اس روح کو کوئی چھیڑتا ہے تو وہ روح مچل جاتی ہے ہمارا خون تیزاب بن کر رگوں میں دوڑنے لگتا ہے اگر اس کو چھیڑا چل کر بھسم ہو جاؤ گے دیر نہیں لگے گی تمہیں میں کوئی عامر چیمہ پیدا ہوگا اور گستاخ نبی کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا کا نعرہ لگا دے گا ہم کوئی لاوارس نہیں ہیں ہم کوئی لاوارس نہیں ہیں اور نہ ہمارا پیغمبر لاوارس ہے ماں وت جا کا رب کا و ماں وما قلا وت جا کا رب کا ما وت کا رب کا والضحا واللیل اذا سجا اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھائی ہے تفسیر روح المانی میں اس کو وضحا کے معنی چہرہ انور کی قسم واللیل اذا سجا سیح ظلفوں کی قسم والضحا پیارے تیرے دمکتے چہرے کی قسم واللیل اذا سجا پیارے تیری سیح ظلف کی قسم ما ودعاک ربک وما قلا تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے تو اکیلا نہیں ہے اکیلا نہیں یہ یہود یہود میں اگر اس کو کہوں سور کا بچہ ہے آپ کہیں گے کہ مسنت پہ بیٹھ کے گالی دیتا ہے حضرت شہید کی نسبت ساتھ لگائی ہے گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں کیا فرمایا وجہ منہم القردتا والخنازیر ان کو بندر اور سور بنا دیا تھا یہ انہی کی نسل چلی ہے بعد میں یہ سور کے بچے ہیں یہ سور کے بچے ہیں نس سے ثابت ہے ابنا القردتی والخنازیر بندروں اور سوروں کی اولاد ان لوگوں سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے لیکن ان کی بھول ہے ان کی بھول انتہائی بزدلی ہوتی ہے جب آدمی اپنے بازو سے انتقام نہ لے سکے تو گالم گلوچ پر آتا ہے اور گالی بجائے سامنے والے کو دینے کے اس کے آبا و اجداد کو دیتا ہے میں نے جو میں نے کوئی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا میں نے تو نس سے کہا ہے اشارت النس کہہ لو دلالت النس کہہ لو حضور ان کو مسلمانوں سے تھی بیر نہیں چلی یہ حقیقت بن کر ان کے گھروں میں آیا ہے انہی کے گھروں میں اسلام داخل ہوا ہے ان کو اب تکلیف ہے تو صاحب صاحب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ گستاخی کے لیے دندناتے ہوئے نکلے ہیں جن لوگوں کو سیدنا عیسیٰ علیہ کی حرمت کی پرواہ نہ ہو ہم ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کی بھیک نہیں مانگیں گے ہماری تاریخ گواہ ہے ہماری تاریخ کے اورات الٹ کر دیکھ لو تمہیں ہر صفحے پر ہر سطر میں ہر لفظ میں خون نظر آئے گا ہم نے خون جگر بہا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے اور یہ بات ہمارے پچھلوں کی نہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اپنی جان کو قربان کرنا ہمارا بچہ بچہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے رات حضرت مولانا عزیز ہزاروی داما فرما رہے تھے کہ وہ خواجہ سراؤں کا بھی جلوس نکلا خواجہ سراؤں کا بھی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تیسری مخلوق خواجہ سرا بھی سڑکوں میں نکلے اور وہ نعرے لگاتے تھے آقا تیرے لیے ہماری جان بھی قربان ہے آقا تیرے لیے ہماری جان بھی قربان ہے اس اس جمع جمع مبارک اور غفیر کی نسبت سے مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اس گستاخی کو بند کیا جائے اور یہ میڈیا یہ میڈیا ان ہڈیوں کو چوسنا چھوڑ دے اپنے اندر پاکستان کی روٹی کھاتے ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب سمجھو اور غیرت کرو ان کے اعلی کار بننے سے بچو اور اب تو دل چرتا ہے یہ قادیانی ملعونین ملعونین ملعونین ان کی کمپنیوں کے اشتہارات بھی اب اخباروں میں لگنے لگے وہ کمپنی یہ شیزان کمپنی اپنی آمد کا ہر قادیانی اپنی آمدن کا دس فیصد جماعت احمدیہ کو دیتا ہے جماعت قادیانیہ الملعونہ ایک آدمی کی دس ہزار روپے تنخواہ ہے تو وہ ایک ہزار روپے جمع کرائے گا جیسے ہمارے یہاں سال بعد زکوٰۃ ہوتی ہے اور وہ غریبوں میں تقسیم ہوتی ہے یہاں بھی بٹورتے ہیں دس فیصد ماہانہ کی بنیادوں پر اور شیزان کے بارے میں یہ سنا کہ اس کی آمد کا ستائیس فیصد اس کی جو کمائی کرتے ہیں ستائیس فیصد جماعت ملعونہ کو دیتے ہیں اور اس پیسے سے ہوتا کیا ہے غریب علاقوں میں رفاہی کام کر کے اپنے اچھے اخلاق کا ڈھونگ رچا کر ایمان والوں کے ایمان چرائے جاتے افریقی ممالک میں جا کر دعوت الاسلام کے نام پر ان کو قادیانی بنایا جاتا ہے پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش میں کہیں پہ بھی خدا نخواستہ کوئی بدبخت توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی مالی معاونت کرتے ہیں جو لوگ شیزان اور قادیانیوں کی دوسری مصنوعات استعمال کرتے ہیں شیزان کا جو لوگ جوس پیتے ہیں وہ سوچیں اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نامو اس کی دھجیاں بکھیرنے کے ناپاک خواب دیکھنے والا شخص اس کو یہ پیسہ جا رہا ہے کسی کی غیرت گوارا کرے گی اور پورے پوری ذمہ داری سے کرتا ہوں پاکستان میں خصوصاً کراچی میں جو مسلمانوں جو علماء کا خون سستا کیا ہے اور اتنا اتنا قیمتی قیمتی خون خون جو سڑکوں پر بہا دیا گیا اس کے اس کے تانے بانے اگر آپ دیکھتے ہیں وہ بھی جا کر اسی جماعت احمدیہ سے ملتے ہیں ادھر جوس پیا ہے اور ادھر علماء کا خون اس کے حلق میں اترا ہے یا تو اس کام کو چھوڑ دو ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرو یا پھر روز محشر جواب دہی کے لیے تیار رہنا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین